بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیلو لرنرس ہمارا سفر جاری ہے کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے اور آج انشاءاللہ ہم اپنا لیکچر نمبر 38 مکمل کریں گے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ان پچھلے کچھ لیکچرز میں ہم نے کسٹمر سروس کے حوالے سے کسٹمر سیٹسفیکشن اور کسٹمر ایکسپیرئنس کی بات کی تھی اور پچھلے لیکچر میں ہمارا خاص طور پہ جو فوکس تھا وہ برانچ بینکنگ کی سروس مانیٹرنگ اور میجرنگ کے حوالے سے تھا اور جیسے کہ آپ کو یاد ہے ہمارے آخری لیکچر میں before we actually took up the topic ہم نے ایک بریفلی آپ کے ساتھ ایک آئیڈیا شیئر کیا تھا as a food for thought اور وہ تھا شارٹ سیلنگ کے حوالے سے اور یہ کانٹیکسٹ اور یہ کانسیپٹ ہم نے آپ کے ساتھ جو شیئر کیا تھا وہ اسلامک بینکنگ اور فائنانس کے حوالے سے تھا جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اور جو فائنانس کے اسٹوڈنٹس خاص طور پہ کہ اسلامک بینکنگ اور فائنانس میں شارٹ سیلنگ ایک طرح سے حرام ہے یہ پروہیبٹیڈ ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے اور شارٹ سیلنگ کا کانسیپٹ آپ سب جانتے ہیں کہ اس میں وہ چیز وہ کانٹریکٹ اور خاص طور پہ اسٹاک چینج میں کہ اگر آپ کے پاس کچھ شیئرز موجود نہیں ہیں آپ اس کو پہلے سے سیل کر دیتے ہیں اس ایکسپیکٹیشنز میں کہ کل کو اس کی پرائز جب نیچے آئے گی تو آپ اس کو بائی کر کے پروفٹ کمائیں گے یہ ایک ایسا ایکشن ہے یہ ایک ایسی ٹرانزیکشن ہے جو الٹیمیٹلی کچھ لوگوں کو تو فائدہ دیتی ہے لیکن اوور آل سوسائٹی اس سے نقصان میں جاتی ہے اور جبکہ اسلامک فائنانس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ سوسائٹی میں اکوالٹی ہونی چاہیے فیئرنیس ہونی چاہیے تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے year two thousand eight September میں جب فائنینشیل کرائسز اپنے عروج پہ تھا اور دنیا کی ساری بڑی جو اسٹاک مارکیٹس تھیں ان میں کریش آیا ہوا تھا ایک طرح سے پرائسز نیچے آ رہی تھیں تو اسٹاک چینج کے جو ریگولیٹرز ہیں امریکہ میں انہوں نے ٹیمپریریلی شارٹ سیلنگ کو بین کیا انہوں نے کہا کہ یہ جو وہ ٹرانزیکشنز ہیں جس کی وجہ سے اس مارکیٹ کے اندر مزید وہ ایک طرح سے خرابی پیدا ہو رہی ہے تو انہوں نے کچھ عرصے کے لیے ٹیمپریریلی اس کو بین کیا تو اس ایونٹ نے اس چیز کو پروو کیا کہ in itself short selling کیوں بری چیز ہے حالانکہ یہ جو اس کے پروپوننٹ ہیں جو اس کے ایڈوکیٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شارٹ سیلنگ ایک ایسا میکینزم ہے جو مارکیٹ کو لیکوڈیٹی اور ایفیشنسی پرووائڈ کرتا ہے لیکن اس ٹیمپریلی بین نے اس ایک طرح سے کانسیپٹ کو نگیٹ کیا اور یہ جو اسلامک بینکنگ کا کانسیپٹ ہے وہ ایک طرح سے ابھر کے سامنے آیا کہ کس طرح اسلامک بینکنگ میں جو چیزوں کو منع کیا گیا ہے اس کا as a society as a whole اس کا کیا امپیکٹ اس کی کیا افیکٹونیس اور اس کی کیا افادیت ہے تو اس ایونٹ کو خاص طور پہ اس لیے ہائی لائٹ کیا گیا کہ جو ویسٹرن کنونشنل بینکنگ سسٹم ہے وہ جس حساب سے آپریٹ کرتے ہیں اور جس میں خاص طور میں انٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہے جو کہ اسلام میں بالکل حرام ہے اور اس کے حوالے سے ہم ریٹرن اور پروفٹ اینڈ لاس کی شیئرنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ کانسیپٹ آپ کو شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہمیں یا اسلام کے سسٹم کو بینکنگ سسٹم کو کوئی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ جو ویسٹرن بینکنگ سسٹم ہے جو کنونشنل فائنانس اور بینکنگ سسٹم ہے وہ اس طرف آئیں اور دیکھیں کہ جو اسلام کے جو بینکنگ سسٹم کے اندر جو چیزیں ہیں جو قرآن پاک میں جو چیزیں دی گئی ہیں اس کی کس حد تک سوسائٹی کے لیے ارسپیکٹو آف دا فیتھ کیا فائدے ہیں تو یہ شیئر کرنے کا مقصد اس آئیڈیا کو یہ تھا اور آپ کے ساتھ آپ کو بتانا تھا کہ جو ہمارا خاص طور پہ فیت کے حوالے سے یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس کی اہمیت جس کی فادیت ساری سوسائٹی کے لیے ہے اور خاص طور پہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دنیا میں جو اس وقت لارجسٹ جو بینکس ہیں one of the largest two banks ان کے ڈیڈیکیٹڈ اسلامک بینکنگ کے سیگمنٹ ہیں اور دے آر ویری پروفیٹیبل اور اسی حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ لاسٹ ایئر 2008 میں بہت سے بینکس جو کنونشنل تھے وہ ٹوٹلی totally لاس میں چلے گئے تھے لیکن اس کے برعکس جو اسلامک بینکس تھے انہوں نے ہیلدی پروفٹ شو کیے تھے تو اس ساری سچویشن نے ان سارے ایونٹس نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ اسلامک بینکنگ کتنی ساؤنڈ فٹنگ پہ ہے اور اس کے جو پرنسپلز ہیں وہ کس حد تک سوسائٹی کو فائدہ دیتے ہیں اور کس حد تک معاشرے میں اس کے اندر اس کو اپلائی کرنے سے ایک طرح سے بہتری آتی ہے اس کے بعد ہم اپنے جو پش ہمارے جو لیکچر کا ٹاپک تھا وہی تھا برانچ بینکنگ کی سروس کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں اور ایون باہر بھی یہ جو برانچ بینکنگ ہے کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے خاص طور پر ایک اہم ڈسٹریبیوشن اور ڈیلیوری چینل ہے اس کی امپورٹنس اوور اے پیریڈ لوگ کہتے ہیں کہ کم ہو رہی ہے لیکن ریسرچ اور اسٹڈی نے اس چیز کو پروف کیا ہے کہ اس کی اہمیت کم نہیں ہو رہی لیکن ساتھ ساتھ یہ ضرور ہے کہ اس کی ایک طرح سے جو خد و خال ہے اس کے اندر تبدیلی آ رہی ہے اور آنے والے پانچ سال دس سال کے اندر جو برانچ بینکنگ ہے وہ امپورٹنٹ تو رہے گی لیکن اس کی ایک طرح سے جو یہ شکل و صورت ہے وہ بدل جائے گی اور اس کا جو ایک طرح سے اس کا جو آپریشنل ماڈل ہے اس کے اندر تبدیلی آئے گی کیونکہ اس میں کسٹمر کنوینئنس کا کسٹمر سیٹسفیکشن کا ایلیمنٹ ہے اور جب ہم برانچ کی بات کرتے ہیں اور پھر ہم پاکستان کی اگر مثال لیں تو یہ بہت ایک اہم فیکٹر ہے کہ برانچ برانچ کی جو سروس کوالٹی ہے وہ میٹر کرتی ہے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے اس لیے کہ بینکنگ اب ایک کموڈٹی بزنس ہو چکی ہے سارے بینک ایک طرح کے پروڈکٹس آفرس کر رہے ہیں ایک طرح کی سروسز دے رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو مارکیٹ میں کس طرح ڈسٹنگوش کرتے ہیں تو اس حوالے سے سروس کوالٹی ہے وہ اہم ہو جاتی ہے اور جب آپ سروس کوالٹی کو امپروو کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ایک سینگ ہے کہ what gets measured gets done تو ضرورت اس چیز کی محسوس کی جاتی ہے کہ برانچ لیول پہ سروس کو جب امپروو کیا جائے اس کے لیے جو مختلف میجرز لیے جائیں تو اس میں پھر میجرمنٹ کا اور مانیٹرنگ کا پروسیس انٹروڈیوس کیا جائے اور اس میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ جو کانسیپٹ ہے وہ روڈار کا وہ یہی ہے کہ یہ جو ایک طرح سے پروسیس ہوگا مانیٹرنگ کا میجرمنٹ کا وہ ریپڈ ہونا چاہیے وہ ایکشنیبل ہونا چاہیے وہ ڈیٹیلڈ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ریوارڈڈ ہونا چاہیے تاکہ جو آپ پورا سسٹم انٹروڈیوس کر رہے ہیں اس کو آپ وقت پہ کیپچر کر کے اس کو ایکشن میں لا سکیں اور جو لوگ اس میں انوالو ہیں جو برانچ کا سٹاف ہے آپ ان کو ایک طرح سے ان کی پرفارمنس کو اس پہ میجر کریں اور پھر ہم نے آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کیا کہ اس میں کچھ جو فیکٹرز ہوتے ہیں جو سروس کے کوالٹی کو امپیکٹ کرتے ہیں وہ ہم نے آپ کو بتایا انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں جو اوور آل ایک برانچ کا انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کے اندر ہائیجین فیکٹرز ہیں جو کہ ٹرانزیکشن کی کوانٹٹی کو پیمنٹ اور رسید کو ظاہر کرتے ہیں ریفلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد کریٹیکل فیکٹرز یا مومنٹ آف ٹروتھ کی ہم نے بات کی تھی جو ہم نے پچھلے لیکچرز میں آپ کے ساتھ کچھ ڈیٹیل میں یہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں تو یہ وہ تین فیکٹرز ہیں جو اس کو افیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ظاہر ہے ضرورت اس چیز کی دیکھی جاتی ہے کہ اس میجرمنٹ کو میجرمنٹ کی ٹیکنیکس کون سی ہیں جو اس کے لیے کارآمد ہیں جو افیکٹو ہیں اور اس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں وہ آپ سرویس کے تھرو ڈیڈیکیٹڈ سرویس کہہ لیں جنرل سروے سروے کہہ لیں یا فوکس گروپ سروے کہہ لیں اس کے ذریعے آپ ان انوائرمنٹل فیکٹرس کو اس کی ڈیٹا کو کیپچر کر کے آپ اس کے اندر سروس امپروومنٹ کے پروسیس میں انٹروڈیوس کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہائیجین فیکٹرس تھے اس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ جو بینک کا ایم آئی ایس سسٹم ہے جو آپ ڈیٹا کیپچر کرتے ہیں جو آلریڈی ان پلیس ہے اس سے مدد لی جاتی ہے اور اس کے بیسس پر آپ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ آپ ہائیجین فیکٹرز میں جو ایک سیٹسفیکشن ایلیمنٹ ہے کسٹمر کا آپ اس کو کس طرح امپروو کر سکتے ہیں اور تیسری چیز جو ہم نے آپ کے ساتھ آپ کو بتائی تھی وہ یہی کریٹیکل فیکٹر اور مومنٹ آف ٹروتھ چونکہ یہ وہ ایریا ہے جس کی میجرمنٹ کسی حد تک مشکل ہے اس لیے کہ اس میں کسٹمر کا ایموشنل ایلیمنٹ شامل ہو جاتا ہے اور یہ وہ ایریا ہے جو کسٹمر کی feelings ultimately towards the bank form ہوتی ہے کسٹمر ایکسپیرئنس ڈٹرمن ہوتا ہے اور کسٹمر سیٹسفیکشن لیول اس سے ڈٹرمن ہوتا ہے تو یہ وہ ایریا ہے جس کے اندر اکثر مشکل دیکھی جاتی ہے لیکن ظاہر ہے ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کو بھی اٹینڈ کیا جائے اور جیسے کہ ہم نے کچھ پچھلے لیکچرز میں آپ کو میجرز بتائے تھے ڈائنامکس بتائے تھے ڈائمینشنز بتائے تھے اس سے اگر مدد لی جائے تو یہ جو کریٹیکل فیکٹرز ہیں اس کو بھی آپ میجر اور مانیٹر کر سکتے ہیں مومنٹس آف ٹروتھس کے حوالے سے اور اس کے بعد جو ہم نے چیز آپ کو بتائی کیونکہ یہ جو ہم نے کانٹینٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے یہ ایک اسٹڈی کی گئی تھی یورپ میں چودہ بینکوں میں اور یہ اس اسٹڈی کا ایک طرح سے آؤٹ کم تھا اس کی فائنڈنگز تھی اور اس اسٹڈی میں کچھ بینکس نے جو ڈیڈیکیٹلی اس چیز کو امپلیمنٹ کیا اور وہ جو کانسیپٹ تھا وہ سروس انڈیکس کے حوالے سے تھا انہوں نے برانچز کو انسینٹو دیے کہ سروس انڈیکس جس میں مختلف ویٹیج کا ذکر آیا جس میں سروے کا تھا مسٹری شاپنگ کا تھا اور ایرر ریٹ کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی تو یہ جب چیز انڈیکس کی سامنے آئی تو برانچز کو ایک طرح سے انسینٹو دیے گئے کہ جن کا اس میں سکور سب سے ہائیسٹ ہوگا اس برانچ کو ایک طرح سے اوارڈ ملے گا ان کے سٹاف کو اسی طرح سے ریوارڈ کیا جائے گا تو یہ جب ہم چیزیں دیکھتے ہیں تو یہ سامنے آتا ہے کہ برانچ خاص طور پہ پاکستان میں ابھی بھی وہ ڈلیوری اور ڈسٹریبیوشن کا چینل ہے جس کے اندر سروس امپروومنٹ کی ضرورت ہے اور سروس امپروومنٹ ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے آپ کو اپنے کمپیٹیٹرز کے لیے کس حد تک ضروری ہے تو جب ہم نے یہ ساری بات کی اور پھر انشاءاللہ اب ہماری کوشش ہوگی کہ کسی آگے چل کے لیکچرز میں ہم آپ کے ساتھ چینل انٹیگریشن کی بات کریں کیا مختلف چینلز برانچز کے علاوہ جو ملٹائی چینل کا کانسیپٹ ہے اس کو انٹیگریٹ کر کے کس طرح کسٹمر کو سیٹسفیکشن کا لیول بڑھایا جا سکتا ہے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس کے اندر کچھ انسائٹس کچھ نئے آئیڈیاز کچھ اسٹڈیز آپ کے ساتھ شیئر کریں آئیے اب ہم اپنے آج کے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں یہ ٹاپک اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ کنزیومر بینکنگ جو پاکستان میں دیکھی جاتی ہے جو اس کا ڈومیننٹ ایک طرح سے جو اس کا پورشن ہے وہ ہے کنزیومر فائنانسنگ کا جو asset sides of the balance sheet جس میں mortgage and house financing auto loans credit card اور پرسنل لونز ہیں آج ہم انشاءاللہ شاء آپ کے ساتھ کچھ آئیڈیاز شیئر کریں گے کچھ پریکٹسز شیئر کریں گے جو پاکستان میں ٹپیکل بینکس آج کل اپلائی کرتے ہیں امپلیمنٹ کرتے ہیں اور جو ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ مارگیج اور ہاؤسنگ فائنانس کے حوالے سے یہ ایک اہم ایریا ہے اور in a country like Pakistan ہم سب جانتے ہیں کہ ہاؤزنگ کا جو کانسیپٹ ہے ہاؤزنگ کے حوالے سے کہ لوگوں کو ایک گھر ملے اونرشپ ہو تو اس کا ظاہر ہے in a developing countries like Pakistan اس کی ایک سوسائٹی کی بھی اہمیت ہے اور اس میں بینک ظاہر ہے ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں ہاؤزنگ سیکٹر میں کانٹریبیوٹ کر کے اور ظاہر ہے اس میں یہ ایک کوئی بزنس کیس کی صرف بات نہیں ہو رہی کہ بینک نے ایک ہاؤزنگ کے حوالے سے مارگیج کے حوالے سے ایک پروڈکٹ ڈیولپ کر کے مارکیٹ شیئر لینا ہے اپنی پروفٹیبلٹی بڑھانی ہے اور اپنا ایک طرح سے جو باٹم لائن ہے اس کو امپروو کرنا ہے بلکہ آپ سوسائٹی کو بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں سوسائٹی کے اندر بھی اس چیز کے اندر آپ کی اہمیت ہے آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں جب ہمیں اس مخصوص سیکٹر کی بات کرتے ہیں مخصوص پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں جو کہ asset side of the balance sheet banks کا ہوتا ہے اور یہ فائنانسنگ کا کانسیپٹ ہے تو سب سے پہلے جو اس میں چیز اہمیت کی حامل ہے اور جو کہ ضروری ہے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا وہ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پروڈینشیل ریگولیشن ہم نے اگر آپ کو یاد ہو لیکچر نمبر گیارہ میں انیشلی جو ایک جو کامن پروڈینشیل ریگولیشن تھے کنزیومر فائنینسنگ کے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے اور اس کا ایک طرح سے سمری یہ تھی اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جو minimum requirement state bank expect کرتا ہے بینکس اور ڈی ایف آئیز کے ساتھ اس کا ہم نے ذکر کیا تھا جس کے اندر پری آپریشن اور پھر آپریشن کی بات کی گئی تھی اور اس منیمم ریکوائرمنٹ میں اسٹیٹ بینک جو ایکسپیکٹ کرتا ہے بینک سے ڈی ایف آئی سے جو کہ اس کنزیومر فائنانسنگ کی بزنس میں انگیج ہیں انوالو ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو اس کے لیے پراپر ایک رسک فریم ورک ہونا چاہیے رسک مینجمنٹ کا framework to start with پھر آپ کے پاس پراپر پالیسیز ہونی چاہیے پروسیجرز ہونے چاہیے اور یہ right from the top board of directors اور سینئر مینجمنٹ کی اس میں ایک طرح سے اپروول کانکرنس اور ان کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے اور جب ہم ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک بینکوں کے ساتھ کیا بینکوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے اور بینکس اس حوالے سے ظاہر ہے اس prudential regulation as the name suggest یہ ایک پروڈینشیل ریکوائرمنٹ ہے جس کو میٹ کرنا ضروری ہے اور بینک اسٹیٹ بینک کی ایک طرح سے انکریج کرتا ہے کہ جہاں وہ یہ پروڈینشیل ریگولیشن کے ساتھ بینکس کو گائیڈ لائن دیتا ہے لیکن وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم آپ کو ریسٹرکٹ نہیں کرنا چاہتے اپنی پالیسیز میں آپ انوویشن نہ لے کے آئیں اور اوور آل جنرل پبلک کو جو آپ بینیفٹ دینا چاہتے ہیں آپ اس کو بینیفٹ دینے کے حوالے سے انوویشن لا سکتے ہیں تو اس پری آپریشن کے حوالے سے جو اس میں کچھ اور چیزیں اسٹیٹ بینک ایکسپیکٹ کرتا ہے بینکوں سے ڈی ایف آئی سے وہ یہی ہیں کہ آپ پراپر اس کے اندر ای سی بی آئی کا کانسیپٹ ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کی جو کریڈٹ بیورو ہے آپ اس کے ساتھ انگیج کریں اس سے انفارمیشن لیں آپ پالیسی فریم ورک بنائیں پھر اس میں انہوں نے ایم آئی اس کا ذکر کیا کہ آپ کا جو ریگولر رپورٹنگ ہے پیریاڈک رپورٹنگ ہے آپ اس کو باقاعدہ ایک پراپر سسٹم کریں تاکہ جو سینئر مینجمنٹ ہے جو ڈیسیجن میکرز ہیں ان کے سامنے ایک خاص وقفے کے ساتھ سامنے چیزیں آنی چاہیے جو ہم نے اگر آپ کو یاد ہو رسک مینجمنٹ میں ڈیش بورڈ کا کانسیپٹ سکور کارڈ کا کانسیپٹ آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا یہ چیز یہاں پر اہمیت کی حامل ہے پھر اس میں اس ایک طرح سے جو ریگولیشنس تھے اس کے اندر اسٹیٹ بینک نے بینک کے اسٹاف کی ٹریننگ کی بات کی تھی بینک کے ڈاکومنٹیشن کی بات کی تھی کہ وہ اسٹینڈرڈائز ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیزیں ہیں جو آپریشن کے حوالے سے اس ریگولیشنز میں سامنے آئیں وہ یہ تھیں کہ اسٹیٹ بینک ایکسپیکٹ کرتا ہے بینکوں سے کہ وہ ایک طرح سے اپنے کسٹمرز کو دیکھیں کہ جب وہ مختلف پروڈکٹس اور سروسز اویل کر رہے ہیں تو جو اس کا ایکسپوئر ہے پر پرسن وہ اس کی ڈسپوزل ڈسپوزل انکم سے زیادہ تو آگے نہیں جا رہا اس چیز کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں پھر آڈٹ اینڈ کمپلائنس کی بھی بات ہوئی کہ اس فنکشنس کو بھی سامنے رکھنا ہے اور اسی لیکچر نمبر گیارہ میں میں جو انیشیل ریگولیشنس تھے اس میں یہ بتایا گیا کہ اسٹیٹ بینک نے جو ڈسکلوئر کا کانسیپٹ ہے کہ آپ اپنے کسٹمرس کو پوری طرح سے ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈسکلوز کریں جو فائن پرنٹ نہیں ہونا چاہیے بٹوین دا لائنس نہیں ہونا چاہیے اور کسٹمرز شوڈ بی کلیئر کہ جو بینک سے ڈیل کر رہے ہیں تو بینکس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پرائسز کے حوالے سے فیس کے حوالے سے اور دوسرے جو ایلیمنٹس ہیں اس کے حوالے سے کیا ہیں پھر اس کے اندر جو ریگولیشن اسپیسیفائڈ کیے گئے تھے وہ یہ تھا کہ بینکس نے اپنے ریلیٹڈ پرسنس کے ساتھ جو ڈیلنگ کرنی ہے like relatives of the board of directors directors اور سینئر مینجمنٹ آپ ان سے آرمس لینتھ پہ ڈیل کریں گے مطلب یہ ہوا کہ آپ ان کو ایک آرڈنری کسٹمرز کی طرح ٹریٹ کریں گے آپ ان کو کوئی پریفرنشل ٹریٹمنٹ نہیں دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بات ہوئی کہ آپ نے جو اس کی پروسیڈز ہیں چاہے وہ آپ پرسنل لون کے حوالے سے بات کر رہے ہوں مارگیج کے حوالے سے بات کر رہے ہوں یا آٹو لون کے حوالے سے بات کر رہے ہوں اس کو آپ نے اسپیکولیٹو پرپز کے لیے استعمال نہیں کرنا اور خاص طور پہ initial public offering I P O جو ہوتا ہے جو شیئرس فلوٹ ہوتے ہیں یہ خیال رکھنا ہے بینکوں نے کہ کہیں پیسہ اس کے اندر تو استعمال نہیں ہو رہا اور اس کے بعد اس میں انہی ریگولیشنس میں اسٹیٹ بینک نے ایک طرح سے لمٹ بینکس کو لگا کے دی تھی کہ جب وہ فائنینسنگ میں جائیں گے ان کے جو کنزیومر فائنانس کے پروڈکٹس ہیں تو انیشیل دو سالوں کے اندر it should be two percent and four percent of the paid up capital authority of the bank لیکن اس کے بعد تیسرے سال میں چونکہ کچھ جو لونز کلاسیفائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر یہ لمٹ جو ہے اس کے ساتھ ایک طرح سے ٹیگ کر دی گئی اسٹیٹ بینک نے کہ جس کا جو بھی پورٹ فولیو ہوگا کلاسیفائڈ اسی حساب سے three times ten times fifteen times equity جو ہے آپ وہ کر سکتے ہیں ظاہر ہے کہ جس کا زیادہ کلاسیفائڈ پورٹ فولیو ہوگا اس کے پاس مینوورنگ کا چانس کم ہوگا وہ کم مینوور کر کے ان کی لمٹ ایک طرح سے ریڈیوس ہو جائے گی اور اسی ریگولیشنز میں اسٹیٹ بینک نے یہ بھی اسپیسیفائی کیا کہ آپ نے جو کسٹمر ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی جو انکم ہے اور آپ جو اس کی فیسلٹی دے رہے ہیں اس کے اندر میچنگ ہے یا نہیں اور اس کے بعد اس میں انہوں نے ریزروس کی بات کی کہ جو سیکیورڈ پورٹ فولو ہے اس پہ آپ ون پوائنٹ فائیو پرسینٹ کا ایک طرح سے ریزرو مینٹین کریں گے اور جو انسیکیورڈ پورٹ فولو ہے اس کے اندر 5% کا ہوگا اور اس کے اندر خاص طور پہ ایک پروبیشن اسٹیٹ بینک نے لگائی کہ کلاسیفیکیشن سے بچنے کے لیے کہ جہاں پر ایک طرح سے ڈیلے پیمنٹ آ رہی ہیں تو bank should not encourage the customer in fact they should not do it کہ وہ ایک کیٹیگری سے دوسرے کیٹیگری میں لا کے یہ کوالیفیکیشن سے بچنے کا کسٹمرز کو ایک طرح سے بینیفٹ دیں اس کی ممانعت ہے اس کی پروہیبیشن ہے اور اسٹیٹ بینک اس کو سختی سے لیتا ہے جب ہم اس سمری کے بعد بات کرتے ہیں تو آئیے اب ہم مخصوص وہ پروڈینشیل ریگولیشن جو مارگیج فائنینسنگ کے حوالے سے ہاؤسنگ فائنینسنگ کے حوالے سے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں جو کہ اسٹیٹ بینک نے اسپیسیفائی کیے ہیں سارے جو مختلف ہاؤسنگ کے علاوہ کریڈٹ کارڈ کا سپریٹ ہے آٹو لونز کا سپریٹ ہے اور پرسنل لونز کا سپریٹ ہے آج چونکہ ہم اس وقت مارگیج کی اور ہاؤسنگ فائنانس کی بات کر رہے ہیں تو اس سے جو ریلیٹڈ اسٹیٹ بینک کے ایک طرح سے پروڈینشیل ریگولیشن ہے پہلا ہے regulation number fifteen regulation number fifteen کیا کہتا ہے اس کے اندر جو اسٹیٹ بینک ڈائریکٹ کرتا ہے بینکس کو ڈی ایف آئی کو وہ اس طرح سے ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ آپ اپنے کسٹمر کی کریڈٹ وردینس کو ڈٹرمن کریں اب یہ دیکھیں کہ اس کی ری پیمنٹ کیپیسٹی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ ڈٹرمن کریں کہ اس کی جو ڈسپوزیبل انکم ہے اس کے اگینسٹ جو وہ مختلف بینکوں سے اگر اس نے اس کا ایک پورٹ فولیو ڈیولپ ہوا ہوا ہے تو جو انسٹالمنٹ پے کر رہا ہے it should not be more than fifty percent fifty percent سے زیادہ نہیں ہو اس لیے کہ یہ ایک ایسا میجر ہے یہ ایک ایسا اسٹیپ ہے جس کی وجہ سے اسٹیٹ بینک چاہتا ہے کہ جہاں ایک طرف بینکوں کو انکریج کیا جائے کہ وہ اس قسم کے پروڈکٹ سے ایک طرح سے سوسائٹی کو عام کنزیومرز کو اور جو فائنینشیل ایکسکلوژن کی ہم بات کرتے ہیں اس کو انکریج کریں لیکن at the same time they should not overburden the ordinary consumer کہ جس کو بہت سی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا جس کو اپنے ایکسپوجر کا علم نہیں ہوتا کہ وہ مختلف پروڈکٹس کو مختلف ایک طرح سے لائبلٹیز لے کے بورنگ کر کے اور اس کی انکم ایک طرح سے اس کے اندر آپ کہہ لیں کہ جس کو آپ کانسیپٹ کہتے ہیں کہ جتنی چادر ہو اتنا ہی پاؤں پھیلانا چاہیے تو یہ کانسیپٹ اسٹیٹ بینک چاہتا ہے کہ بینک اس چیز کو فالو کریں اور یہ دیکھیں کہ ان کے کسٹمرز کہیں اپنی استداد سے بڑھ کر اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کر تو بورنگ نہیں کر رہے اور اسی ریگولیشن میں پھر اس چیز کا بھی ذکر کیا گیا کہ آپ جب لون دیتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ ٹرانچز کے اندر ڈسبرس ہو رہا ہے یک مشت دینے کا کنڈیشنز نہیں ہے بلکہ آپ نے سرٹن کنڈیشنز کو میٹ کرنا ہے کہ اگر صرف آپ نے آؤٹ رائٹ ہاؤس پرچیز کرنی ہے تو اس کے اندر آپ ایک طرح سے یک مشت پیمنٹ کر سکتے ہیں اس کے برعکس ظاہر ہے جس میں کنسٹرکشن انوالو ہے مختلف سٹیجز ہیں تو وہاں پر ظاہر ہے آپ نے ٹرانچیز میں پیمنٹ کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں خاص طور پہ اس چیز کا بھی ذکر ہے کہ خالی پلاٹ یا زمین کو بائی کرنے کے لیے یہ لون نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ شروع میں کہ لوگ صرف جب پلاٹ کے لیے پیسہ بینک سے لیتے تھے تو وہ اسپیکولیٹو پرپز کے لیے لیتے تھے کہ آج آپ نے ایک پلاٹ خریدا اس امید سے کہ کل اس کی قیمت بڑھ جائے گی تو پھر ہم اس کو بیچ کے منافع کمائیں گے تو وہی کانسیپٹ آ گیا کہ آپ ایک طرح سے اسپیکولیشن کر کے سوسائٹی کے اندر ایک طرح سے خرابی پیدا کر رہے ہیں اور پھر یہ جسے کہتے ہیں نا دوڑ شروع ہو جاتی ہے اور پھر پرائسز اوپر جانا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ ظاہر ہے ایز اے ہول سوسائٹی کے لیے ایک طرح سے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے تو اسٹیٹ بینک کی یہ اسپیسیفک انسٹرکشنز ہیں کہ اسپیکولیٹو پرپز کے لیے خاص طور پہ جب آپ بات کرتے ہیں ہاؤسنگ لون کی تو اس میں جب کنسٹرکشن کی بات آتی ہے تو اسٹیٹ بینک ڈائریکٹ کرتا ہے بینکوں کو کہ آپ نے ایک اس کا باقاعدہ کنسٹرکشن کا اسکیڈیول لینا ہے کسٹمر سے کہ کس سٹیجز میں کس طرح جو کسٹمر ہے اپنے ہاؤس کو مکمل کرے گا اور اسی حساب سے وہ ڈسبرسمنٹ ہوگی اس کے بعد جو اس میں دوسرے ریگولیشنز ہیں اس میں جو پہلی چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ ڈیٹ اکوٹی ریشو جو اسٹیٹ بینک ایکسپیکٹ کرتا ہے وہ 85 اور 15 کے حوالے سے ہے اور یہ اسٹیٹ بینک ایک طرح سے انہوں نے ایک طرح سے اسپیسیفائی کر دیا ہے اب یہ انڈیویجل بینکس کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کس طرح اس ریشو کو جیسے اکثر دیکھا گیا ہے بینکس اس کو مینٹین کرتے ہوئے ایٹی ٹوینٹی کا ریشو رکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے اندر اور چیز ہے جو بتائی گئی ہے کہ جو ڈیوریشن ہے ہاؤس لون کا it should not be more than twenty years ظاہر ہے it's a long term loan تو یہ جو ڈیوریشن فکس کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ اٹس اے لانگ پیریڈ اور ظاہر ہے لانگ پیریڈ کو آپ کسی فائنینسنگ کے حوالے سے اور بینک کے حوالے سے جب دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جو رسک فیکٹر ہے وہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ over such a period they are are so many changes which are expected to be taken in the marketplace like interest rate کا حوالے سے ہے اور دوسرے جو مارکیٹ کے ڈائنامکس ہیں وہ بھی اوور اے پیریڈ چینج ہو سکتے ہیں تو یہ جو پیریڈ ہے ٹوینٹی ایئرس کا ایک طرح سے میکسیمم رکھا گیا ہے اس سے بیانڈ بینکس نہیں جا سکتے اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں ایک اور ریگولیشن ہے وہ چیز اسپیسیفائی کرتا ہے کہ بینک کے پاس جو کولیٹرل ہوگا جو سیکیورٹی ہوگی وہ وہی گھر ہوگا جو بینک نے فائنانس کیا ہے اٹ شڈ بی اور it could be in the form of equitable mortgage اور ٹوکن رجسٹرڈ مارگیج اس میں ظاہر ہے اسٹیٹ بینک نے بینکوں کو ایک طرح سے فلیکسیبلٹی دی ہے کہ وہ ٹوکن مارگیج رجسٹر مارگیج کرائیں کیونکہ پورا اگر آپ رجسٹر مارگیج کرائیں گے تو اس کے اندر بہت زیادہ خرچہ آتا ہے اور ظاہر ہے وہ پھر کسٹمر کے اوپر جاتا ہے اور کسٹمر کی افورڈیبلٹی اس سے افیکٹ ہوتی ہے اور جہاں کے بینکوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جو اپنے پروڈکٹس ہیں اس کے جو مختلف فیچرز ہیں اس کو اس طرح ایک طرح سے آفر کریں برڈن جو ہے مینیمائز ہو چکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے اندر آ سکیں اور یہ جو ریگولیشن نمبر نائنٹین ہے یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یا تو آپ سٹاف کو پراپرلی ٹرین کریں اس حوالے سے ان کے پاس ایکسپرٹیز ان کے پاس نالج اور ایکسپیرئنس ہونا چاہیے کہ جو کنزیومر فائنانسنگ کا جو کانسیپٹ ہے چاہے وہ مارگیج ہو آٹو لون ہو کریڈٹ کارڈ ہو یا پرسنل لونز ہو آپ کا سٹاف پراپرلی ٹرین ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اسی ریگولیشن میں اسٹیٹ بینک اس چیز کو بھی ایک طرح سے ارج کرتا ہے کہ آپ جو ہیں جو ایکسٹرنل ایکسپرٹیز ہیں اس کو ایک طرح سے آپ ہائر کریں جو ایکسٹرنل لوگ ہیں جن کی مختلف ایریاز میں ایکسپرٹیز ہیں آپ ان کو لے کے ان کی ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھائیں آپ ان کی سروسز ہائر کریں تاکہ جس میں ہم بات کرتے ہیں ویلیویٹرز کی بات کرتے ہیں انکم ایسٹیمیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں آپ لیگل کونسل کی بات کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں اس لیے ضروری ہیں کہ اسٹیٹ بینک چاہتا ہے کہ وہ جو ایک سسٹم ڈیولپ ہو وہ ایک ہیلدی سسٹم ڈیولپ ہو اور اس کے اندر پروفیشنل ایلیمنٹ میکسیمائز کیا جا سکے اور کوشش اس چیز کی ہو کہ جو بینکنگ کا سیٹ اپ ہے وہ اس چیز کو فالو کر رہا ہے اور یہ ہم بات اس حوالے سے نہیں کر رہے کہ باہر کی دنیا میں ایسا ہو رہا ہے تو ہم نے ایک طرح سے ان کو کاپی کرنا ہے یا فالو کرنا ہے بلکہ جیسے پروڈینشیل ریگولیشن میں جب بات ہوتی ہے تو it is based on the prudence prudence کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ میجرس لیں اور اس کے بعد اس میں جو ریگولیشن نمبر ٹوینٹی ہے وہ یہ اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ بینکوں کو چاہیے کہ انہیں ریگولر بیسس اپنی وہ جو پورٹ فولیو ہے خاص طور پہ یہ جو ہاؤسنگ لون کا ہے کیونکہ ہاؤسنگ مارکیٹ کے بڑے ڈائنامکس ہیں اس کے مختلف اس کے اندر پلیئرز ہوتے ہیں اس کو وہ مانیٹر کریں اپنا جو ریسرچ کا ایک کانسیپٹ ہے انٹروڈیوس کریں اور وہ دیکھیں کہ مارکیٹ کے ٹرینڈ کہاں ہیں کس جگہ جا رہے ہیں اور وہ اس کے حساب سے مختلف رپورٹس اپنی مینجمنٹ کو ایک طرح سے جو سینئر مینجمنٹ ہے یا ڈیسیجن میکرز ہیں ان کے پاس آن ریئل ٹائم بیسز آنی چاہیے تاکہ وہ جو مارکیٹ کی کنڈیشنز ہیں چینجنگ ڈائنمکس ہیں اس کے حساب سے اپنی پالیسیز کو الائن کریں یہ نہ ہو کہ جو ایک پالیسیز بنائی گئی ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے اور مارکیٹ کی کنڈیشن چینج ہو رہی ہوں تو ان سب چیزوں کو جب ہم مد نظر رکھتے ہیں تو ضرورت اس چیز کی آتی ہے اس کے بعد جو نیکسٹ ریگولیشن ہے ریگولیشن نمبر ٹوینٹی ون اس میں اسٹیٹ بینک بینکس کو اور ڈی ایف آئیز کو انکریج کرتا ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ جو آپ ریٹس جو ہیں فلوٹنگ ریٹ آپ کا میکینزم ڈیولپ کریں اور اپنا جو پرائسنگ ہے ریٹ کے حوالے سے جو آپ مارک اپ ریٹ کسٹمر کو چارج کریں گے وہ اس طرح ہو کہ کسٹمر کے اوپر کم سے کم برڈن ہو اور اپنا میکینزم ایسا ہونا چاہیے فلوٹنگ کا ظاہر ہے اس میں آپشن فکس کا بھی ہے لیکن زیادہ تر پاکستان میں پریکٹس ہے وہ ہے فلوٹنگ ریٹ کی جو جب ہم فلوٹنگ ریٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں اگر آپ کو یاد ہو ہم نے جب ایک لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ جو گریونسز تھے ایک سروے کے تحت کنزیومر بینکنگ کے جو کسٹمرز تھے اس میں یہ چیز بھی سامنے آئی تھی کہ جو پرائسنگ ہے اس میں اکثر جو ہے بینکس جو ہیں اس قسم کی پرائسنگ میکینزم چارج کرتے ہیں جو صرف اپنا پروفٹ موٹو سامنے رکھتے ہیں جو کسٹمرز ہیں ان کو اس پاس آن نہیں کرتے بینیفٹ اگر ان کو کہیں کاسٹ کے حوالے سے ایڈوانٹیجز مل رہی ہوتی ہیں اس کے اندر جو ایک اور چیز اسی ریگولیشن میں مینشن کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بینکوں کو ریگولر بیسس پہ اسٹریس ٹیسٹنگ کرنی چاہیے اور ہم جب اسٹریس ٹیسٹنگ کی اس ریگولیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس میں اسٹیٹ بینک بینکوں سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ اپنے ان ہاؤس سسٹمز ڈیولپ کریں جس میں اس پروسیس کو انٹروڈیوس کیا جائے امپلیمنٹ کیا جائے ظاہر ہے یہ ایک ایڈوانس بینکنگ کا کانسیپٹ ہے اور جس کے اندر on a proactive basis banks جو ہیں مختلف پورٹ فولیوز جو ہیں جس میں نہ صرف کنزیومر کا بلکہ کمرشل کا اور انویسٹمنٹ کا جو ہے اور کارپوریٹ کا بھی پورٹ فولیو اسی طرح اسٹریس ٹیسٹنگ کے اس کے اندر آتا ہے تو ضرورت اس چیز کی ہے اور اسٹیٹ بینک بینکوں سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ اس ایریا میں بھی اپنی ایکسپرٹیز کو امپروو کریں اس لیے کہ یہ ایک وہ پروسیس ہے یہ ایک وہ کانسیپٹ ہے جس کی وجہ سے بینک اس پوزیشن میں ہوں گے کہ مارکیٹ کے اندر جو چینجز آ رہی ہیں انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے یا مارکیٹ کے دوسرے ڈائنامکس کے حوالے سے یا کوئی یہ بینک یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا مارکیٹ شیئر کس طرف جا رہا ہے تو پورٹ فولیو پہ اس کی پروفٹیبلٹی پہ اس کا کیا امپیکٹ آئے گا تو یہ سارے فیکٹرز جب آپ اس ماڈل کے اندر جو اسٹریس ٹیسٹنگ کا ماڈل ہے اس کے اندر فیڈنگ کرتے ہیں اور آپ کو جو اس ماڈل کے حوالے سے جو کچھ انڈیکیٹرز ملتی ہیں اس سے پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کرنٹ سچویشن کیا ہے اور اکارڈنگلی اپنی پالیسیز کو آپ الائن کر سکتے ہیں اس کے اندر ماڈیفیکیشن لا سکتے ہیں اس کے اندر آپ اسی حساب سے چینجز لا سکتے ہیں تو یہ کانسیپٹ ظاہر ہے اسٹیٹ بینک ایکسپیکٹ کرتا ہے اس کے بعد جو نیکسٹ چیز ہے جو بائیسواں اس کے اندر ریگولیشن ہے وہ ہے پروویژنگ کے حوالے سے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اور خاص طور پہ یہ جو ایریا ہے کنزیومر فائنانس کا اس کے اندر ایک وہ ایلیمنٹ بہت پرومیننٹ ہوتا ہے کہ اوور اے پیریڈ کچھ لون جو ہیں نان پرفارمنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو جب نان پرفارمنس کا کانسیپٹ ہے کہ آپ نے کسٹمر کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے ریپیمنٹ کا اسکیڈیول بنا ہوا ہے اور اس نے منتھلی پیمنٹس کرنی ہے تو اس پیمنٹس کے اندر ڈیلے آنا شروع ہو جاتا ہے جس کو ہم پاسٹ ڈیو کا کانسیپٹ کہتے ہیں تو جب یہ چیز آتی ہے تو اس کے لیے ظاہر ضروری ہے کہ ایک پراپر میکینزم ایک پراپر سسٹم ہونا چاہیے اس لیے کہ اس جو ایسٹس ہوں گے جو کہ انفیکٹڈ جس کو آپ کہہ لیں یا اسپیشل ایسٹس کا جس کو ایک نام دیا گیا ہے اس کے اوپر جو انکم ہوتی ہے وہ اصولی طور پر بینک کی پروفٹ اینڈ لاس میں انکم سائڈ پہ نہیں جانی چاہیے اس لیے کہ اگر آپ اس کو انکلوڈ کریں گے تو آپ کی جو پروفٹیبلٹی ہوگی وہ ریفلیکٹو نہیں ہوگی آپ کے ایکچوئل اسٹیٹ آف افیئر سے تو اس کے لیے جو پروویژنگ کا کانسیپٹ ہے وہ اس کے اندر اسپیسیفائی کیا گیا ہے اور ظاہر ہے سارے بینکس باؤنڈ ہیں اس ایک طرح سے پروویژننگ کے جو اسٹیٹ بینک کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو فالو کرنے کے لیے اس میں اسٹیٹ بینک جو بات کرتا ہے وہ تین ایک طرح سے کیٹیگریز ہیں اس کے اندر ڈاؤٹ فل کیٹیگریز ہے اس کے اندر سب اسٹینڈرڈ کیٹیگریز ہے اور اس کے اندر لاس کی کیٹیگریز ہے پہلی کیٹیگری جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جو پاس ڈیو آپ جسے یا ڈیفالٹ کہتے ہیں وہ نائنٹی ڈیز سے زیادہ کا ہوتا ہے دوسری کیٹیگری جو ہوتی ہے اس میں پاس ڈیو یا ڈیفالٹ ون ایٹی ڈیز سے زیادہ کا ہوتا ہے اور تیسری کیٹیگری جو ہے ون ایئر اینڈ ابو کی ہے یہ سارا جو ریگولیشنز ہیں اس ریگولیشن کے تحت جو پروویژنگ ہے بینکوں نے وہ اسی حساب سے کرنی ہے اور یہ ایک ایسی ریکوائرمنٹ ہے جو ہر بینک کے لیے مینڈیٹری ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی ایکسیپشن نہیں ہے تو اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان ٹوٹیلٹی جب یہ سارے ہم مد نظر رکھتے ہیں ان سارے ریگولیشنس کو تو ایک کلیئر کٹ گائیڈ لائنز ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے بینکوں کے لیے اور اس حد تک بینکوں کے لیے یہ ایک آسانی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ ان گائیڈ لائنس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ایک طرح سے سامنے رکھتے ہوئے اپنی پالیسیز ڈیولپ کریں اپنے پروسیجرز ڈیولپ کریں آئیے پھر اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹپیکل بینک جو پاکستان میں ہے ایک سارٹ آف اس کا ہم سامپل لیتے ہیں ظاہر ہے یہ ایک ماڈل ہے ایک سامپل ہے یہ ایگزیکٹ نہیں ہے لیکن اس سے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ جو ایک طرح سے جو ایک طرح سے اگزامپل ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو سیمپل ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اسی کے پیرامیٹرز کے تحت مختلف بینکس جو پاکستان میں کنزیومر فائنینسنگ کی بزنس میں انوالو ہیں وہ کس طرح اپنی پالیسیز کس طرح اپنے پروسیجرز ڈیولپ کرتے ہیں but before we do that let me ask you for a while to recall جو اپنے ذہن میں آپ نے رکھنا ہے وہ اسٹرکچر ہے کریڈٹ رسک کا ظاہر ہے آپ مختلف کورس میں دوسرے کورسز میں کریڈٹ رسک ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں یہاں صرف مقصد اس کو ریکال کرنے کا یہ ہے کہ کنزیومر فائنانسنگ اور خاص طور پہ جب ہم مارگیج فائنانسنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جو کریڈٹ رسک ہے اس کے مختلف کمپوننٹس اور سب کمپوننٹس ہیں دیکھیے وہ کیا ہیں پہلی چیز جو ہے ایک اوور آل کریڈٹ رسک کے دو مین کمپوننٹس ہوتے ہیں ایک جو کریڈٹ رسک کا ہے ایک ہے ٹرانزیکشن رسک ہے اور ایک پورٹ فولیو رسک ہے اور وہ جو ٹرانزیکشن رسک ہے اس کے ایک طرح سے سب کمپوننٹس ہیں ٹرانزیکشن رسک جو ہم یہ کہتے ہیں اگر اس کو ڈیفائن کیا جائے کہ ایک بینک جو ایک loan one at a time اپنی بکس میں لیتا ہے تو وہ ایک طرح سے وہ ٹرانزیکشن جنریٹ ہوتی ہے اور اس سے ایک رسک کا ایلیمنٹ سامنے آتا ہے اور ایک رسک کریٹ ہوتا ہے جس کو ایک بینک نے مینیج کرنا ہے اس کے جو سب کمپوننٹس ہیں وہ پہلا یہ ہے جس کو ہم سلیکشن رسک کا نام دیتے ہیں اور ہم جب سلیکشن رسک کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ ایریا ہے جس کے اندر پوٹینشیل بورور کو ایک طرح سے سیس کیا جاتا ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو لون دینا ہے تو اس کے مختلف جو پہلو ہیں جو مختلف اس کے آسپیکٹس ہیں وہ کیا ہے اور کسٹمر کریڈٹ وردینس کے حوالے سے ری پیمنٹ کے حوالے سے کولیٹرل کے حوالے سے تو یہ چیزیں اہم ہو جاتی ہیں ظاہر ہے سلیکشن رسک میں ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ آپ اپنے پوٹینشیل بارور کو اس طرح سے ایویلویٹ کریں تاکہ جو اس کا رسک لیا جائے وہ ایک آپ کے جو میجرمنٹس ہیں اس کے مطابق ہو اس کے بعد جو نیکسٹ سب کمپوننٹ ہے وہ ہے انڈر رائٹنگ رسک کا انڈر رائٹنگ رسک میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بینک کے مختلف ایک طرح سے ڈاکومنٹیشن ہیں جو اس کی مختلف کولیٹرلز ہیں جو ایگریمنٹ کیا جائے گا پوٹینشیل بورور کے ساتھ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا ہیں ظاہر ہے یہ وہ ایریاز ہوتے ہیں جو پراپرلی لائر کے ساتھ ویٹڈ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اور اس کی ہر کلاس کو ایون اس میں فل سٹاپ اور کاما کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے تاکہ الٹیمیٹلی جب یہ لیگل ڈاکومنٹس کسٹمر سائن کرتا ہے اور کسٹمر اور بینک کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے تو اس کی جو لیگیلٹی ہے اس کی جو ویلڈیٹی ہے اس کے اندر کسی قسم کا فلو نہ رہ جائے اور اس کے بعد جو اس میں تیسرا کمپوننٹ ہے وہ ہے آپریشن رسک کا آپریشن رسک میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ ایک بہت وائڈ ایریا ہے اور اس کے اندر جو چیزیں کور ہوتی ہیں اس میں آپ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بینک کی پالیسیز ہوتی ہیں پالیسیز کے حوالے سے اس کے مختلف پیرامیٹرز ہوتے ہیں پروسیجرز ہوتے ہیں کہ ان پالیسیز کے تحت جو امپلیمنٹیشن ہوگی اس کے اندر پھر کولیٹرز بھی آ جاتے ہیں اس کے اندر این پی ایلز بھی آ جاتے ہیں اور اس کے اندر جو بینک ریگولیٹری اتھارٹیز کے ساتھ ڈیلنگ کرتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے پروویژننگ کا آسپیکٹ بھی آ جاتا ہے it's a very wide area اور یہ دیکھا گیا ہے آج کل کہ جب ہم کریڈٹ رسک کی بات کرتے ہیں تو اکثر اوقات وہ کریڈٹ رسک صرف کریڈٹ رسک نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر آپریشنل رسک کا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے تو اس لیے یہ آپریشنل رسک بھی اہم ہے اور اب جب ہم دوسری طرف پورٹ فولیو رسک کی طرف آتے ہیں اس کے دو سب کمپوننٹ ہیں پہلا کمپوننٹ انٹرنزک رسک کے حوالے سے جانا جاتا ہے اور انٹرنزک رسک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جو یونیک ایٹریبیوٹس ہیں کسٹمر کے حوالے سے اس کے سیگمنٹ کے حوالے سے اس انڈسٹری کے حوالے سے یا کوئی دوسرے ایریا جو اس پرٹیکولر کسٹمر کے اوور آل اس کو امپیکٹ کرتے ہیں اگر ہم اس میں کنزیومر بینکنگ کی مثال لیں تو آپ نے جو سیگمنٹ ٹارگٹ کیا گیا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی یونیک کریکٹرسٹکس کیا ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہیں انٹرزنگ رسک کے اندر آتی ہیں اور اس کے بعد جو اس کا نیکسٹ سب کمپوننٹ ہے اس کو ہم ایک طرح سے کنسنٹریشن رسک کی بات کرتے ہیں کنسنٹریشن رسک کا ظاہر مقصد یہ ہے کہ ایک جو بینک کا جو پورٹ فولیو ہے جو بک آپ لے رہے ہیں لون بک وہ مخصوص سیگمنٹ کے اندر کنسنٹریٹ تو نہیں ہو رہی اس لیے کہ آپ کو اس میں لمٹ ڈیفائن کرنی پڑتی ہیں آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ آپ سرٹن ایریاز میں سرٹن سیگمنٹس میں سرٹن انڈسٹریز میں ایک خاص اماؤنٹ سے اوپر نہیں جا سکتے اس لیے کہ اگر وہ کانسنٹریشن ہوگی اور کل کو اس انڈسٹری کے اندر کوئی پرابلمز آتی ہے تو آپ کا پورٹ فولیو افیکٹ ہو سکتا ہے تو اس حوالے سے یہ کنسنٹریشن کی ہم بات کرتے ہیں اب اس فریم ورک کو جو ہم نے آپ کے سامنے ایک طرح سے ڈسکس کیا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بینک جو پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں کنزیومر فائنانسنگ کے حوالے سے ان کی جو پالیسیز ہیں ان کی پروسیجرز کیا ہیں یہاں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جب ہم نے اسٹیٹ بینک کے پروڈینشیل ریگولیشن کو ڈسکس کیا تو اس کے اندر یہ آسپیکٹ تھا کہ اسٹیٹ بینک نے بینکس کو ایک کلیئر گائیڈ لائنس دی ہیں اس گائیڈ لائنس کے تحت بینکس نے اپنی پالیسیز ڈیولپ کرنی ہیں اپنے پروسیجرز بنانے ہیں تو ہم جب ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں اور ہم ایک مخصوص سامپل کے طور پر جو ہم اب آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے جو مختلف پہلو ہیں اس کے جو مختلف آسپیکٹس ہیں اس کے اندر کسی حد تک ملتے جلتے ہیں آپ اس کے مختلف بینکس جو پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں ان میں بہت زیادہ اس کے اندر آپ کو ڈفرنس نہیں ملے گا اس لیے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ یہ سامپل یہ جو اگزامپل ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ ایک طرح سے ماڈل تو نہیں ہے لیکن اسٹینڈرڈ کے طور پر گائیڈنس کے طور پر ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں ہم اس کے متعلق جان سکتے ہیں تو اس میں جو پہلی چیز ہے ہم جو بات کرتے ہیں وہ ہے standard operating procedure S O P کا نام دیا جاتا ہے اور یہ ظاہر ہے at par state bank of Pakistan prudential regulations ہر بینکوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ان ایس او پیز کو پراپرلی ڈیزائن uh, کریں پراپرلی اس کو ایک طرح سے کنسٹرکٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو کانٹینٹس ہوں اس کے اندر جو مٹیریل ہو وہ ریلیونٹ ہو وہ اس حوالے سے ہو کہ جو اسٹیٹ بینک انسٹرکشنز ہیں جو گائیڈ لائنز ہیں وہ فالو کی جا رہی ہیں یا نہیں اور اس میں ہم نے جو جس چیز کو خیال رکھنا ہے جس چیز کی ہم نے احتیاط کرنی ہے کہ یہ اس قسم کے اس کے کانٹینٹس سمپل uh, اس میں ہونے چاہیے ٹرمز میں uh, اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جو مختلف لوگ ہیں جن کی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ڈیفائن ہیں ان کا اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ کمیونیکیٹ ہونے چاہیے سب لیول پہ جانے چاہیے اور جب ہم کنزیومر فائنانسنگ میں بات کرتے ہیں مارگیج فائنانسنگ کی ہاؤسنگ فائنانس کی تو آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سیمپل کے طور پہ جب ہمارے پاس جو چیز سامنے آتی ہے تو اس کے کانٹینٹس کیا ہوتے ہیں اس کے اندر نارملی دو پارٹس ہوتے ہیں پہلا پارٹ جو ہوتا ہے وہ پالیسیز کے حوالے سے ہوتا ہے جس میں مختلف پالیسیز کے پیرامیٹرز ڈیفائن کیے جاتے ہیں اور دوسرا جو پارٹ ہوتا ہے وہ پروسیجرز کے حوالے سے ہوتا ہے پروسیجرز کا ظاہر ہے مقصد یہی ہے کہ جو پالیسیز کے اندر جو چیزیں ڈیفائن کی گئی ہیں جو ایک طرح سے بتائی گئی ہیں الٹیمیٹلی آپ نے ان کو کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے اس کو کس طرح ایکشن میں لانا ہے اس میں کس طرح لوگوں کی رسپانسبلٹیز ہیں کیا رولز ہیں تو یہ پروسیجرز کے ایک طرح سے ہیڈنگ میں آتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں پالیسیز کی تو کیا جو ایک مین پوائنٹس ہیں کیا فیچرز ہیں جو ایک مینوئل کے اندر پالیسیز کے آ سکتے ہیں کنزیومر فائنینسنگ مارگیج فائنینسنگ یا ہاؤسنگ فائنینسنگ کے حوالے سے اس میں جو پہلا پورشن نارملی ہوتا ہے وہ انٹروڈکشن کے حوالے سے ہوتا ہے انٹروڈکشنس میں ظاہر ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک گائیڈ لائنز ہیں یہ ایک طرح سے فریم ورک ہے اور جو جو لوگ اس کو ایک طرح سے انوالو ہوں گے اس کے اندر ان کو اس گائیڈ لائنز کو فالو کرنا ہے اس کو سمجھنا ہے اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور الٹیمیٹلی اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اس میں جو اہم چیز وہ یہ ہے کہ اس کے کانٹینٹس کمیونیکیٹ ہونی چاہیے ڈیسیمینیٹ ہونی چاہیے ہر لیول پہ جو جو لوگ انوالو ہیں تاکہ ان کو کسی قسم کا کل کو یہ نہ کہیں کہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا یا ایلیمنٹ آف اگنورینس نہیں ہونا چاہیے اور اس کے اندر خاص طور پہ جو ضروری چیز ہے کہ جب ہم ایک فریم ورک کی بات کرتے ہیں کہ ایک بینک کے اندر جو کنزیومر فائنانسنگ کا جو سیٹ اپ ہے اس کے اندر خاص طور پہ وہ یونٹ اگر سیپریٹ ہے اور ہاؤسنگ کو دیکھ رہا ہے یا مارگیج کو تو اس حوالے سے اس میں یہ مینول کن لوگوں کے پاس اویلیبل ہوگا اور اس میں ایک طرح سے ان سے کانفرمیشن لی جائے گی کہ انہوں نے اس مینول کو پراپرلی پڑھا ہے انڈرسٹینڈ کیا ہے اور وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ اس کے اندر دی گئی چیزوں کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں جب ہم پروسیجر کی بات کریں گے اور اس میں جو ایک اور اہم چیز اب ایڈ ہو گئی ہے آج کل کے زمانے میں وہ ہے رسک مینجمنٹ کا کانسیپٹ رسک مینجمنٹ کا کانسیپٹ یہی ہے کہ اس میں یہ کلیئر کٹ بتایا جاتا ہے بہت واضح اس میں انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ رسک مینجمنٹ کنزیومر فائنینسنگ کے حوالے سے مارگیج فائنینسنگ کے حوالے سے ایک سیپریٹ فنکشن ہے اور اس کی رپورٹنگ لائن جو ہوگی وہ ڈائریکٹ جو جو چیف رسک آفیسر ہے اس کو ہوگا اور وہ جو اس میں جن کو یہ رول دیا جائے گا جو اس کے اندر اسٹاف انوالو ہوگا ان کو اس حد تک انڈیپینڈنس ہوگی تاکہ یہ پتا چل سکے کہ جو فنکشن ہے رسک مینجمنٹ کا وہ کس حد تک انفلوئنس کے بغیر ہے کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب سیلز کے ٹارگٹ ہوتے ہیں اور کنزیومر فائنانسنگ میں جو سیلز کی ٹیم ہوتی ہے ریونیو ٹارگٹس ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ انفلوئنس کرتے ہیں اپروول پروسیس کو اور اس میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ رسک کا جو ایک فیکٹر ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے تو یہاں اس چیز کو امفسائز کیا گیا ہے کہ رسک مینجمنٹ کو سپریٹلی رکھا جائے گا اس کے بعد جو رسک کے اندر نیکسٹ آئٹم ہے وہ ہے کسٹمر ٹائپ کا کیونکہ ہم جب بات کر رہے ہیں کنزیومر بینکنگ کی اور کنزیومر فائنینسنگ کی اور مارگیج فائنینسنگ کی تو آپ نے انڈیویجول کسٹمر کو ایک طرح سے یہ فائنینسنگ کرنی ہے اب انڈیویجول کسٹمر کس قسم کے ہوتے ہیں یہاں تین قسم کے انڈیویجول کسٹمرز نارملی پاکستان کی مارکیٹ میں دیکھے گئے ہیں جن کو بینک فائنانسنگ کرتے ہیں ایک انڈیویجل ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جو سیلریڈ پرسنل ہوتا ہے جو سیلری لیتا ہے اور اس کی ایک فکس منتھلی انکم ہوتی ہے اور ظاہر ہے وہ کہیں جاب کر رہا ہوتا ہے کہیں امپلائمنٹ میں ہوتا ہے تو یہ اس کا اسٹیٹس جو ہوتا ہے ایک طرح سے اس کا سیلریڈ امپلائی کا ہوتا ہے سیلریڈ پرسنل کا ہوتا ہے اور ظاہر ہے بینک اس کو بھی ایک طرح سے فائنانس کرتا ہے اس کے بیسس پہ کہ اس کی ریگولر انکم ہے اور ریگولر سیلری آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو دو اور کیٹیگریز ہیں وہ ہم کہتے ہیں سیلف امپلائڈ پروفیشنلز اور سیلف امپلائڈ بزنس مین یہ دو اور کیٹیگریز ہیں اس طرح اوور آل پاکستان میں انڈیویجلس کو ان تین کیٹیگریز میں ایک طرح سے لوننگ کی جاتی ہے ان کو یہ فائنینسنگ کی جاتی ہے ان کیٹیگریز میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک کانسیپٹ کو بورور کا بھی آتا ہے کو بورور کا کانسیپٹ یہ ہے کہ بعض دفعہ دو انکم کلب کی کر لی جاتی ہیں کہ ہسبینڈ اور وائف ہیں اگر جوائنٹلی ان کی انکم کمبائنڈ کی جائے تو وہ ان کا جو لون پرپوزل ہے اس کے اندر جو انکم کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کرائٹیریا میٹ ہو جاتا ہے یا اگر اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایک پراپرٹی جوائنٹلی اونڈ ہے تو اس میں بھی پھر کو بورور کا کانسیپٹ آ جاتا ہے تو اس میں جو یہ آئٹمس ہے کہ آپ کسٹمر کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ ان کی یہ چیز کیا ہوگی اور کس طرح اس کے اندر آپ اس کو فائنینسنگ کریں گے اس کے بعد جو اس کے اندر نیکسٹ آئٹم ہوتا ہے وہ پروڈکٹ فیچرز اور ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کا ہوتا ہے اس کے اندر بھی بہت سارے آئٹمس ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس پالیسی کے مختلف آئٹمس کو کور کرنے کے بعد سپریٹلی پروڈکٹ فیچرز کی بات کریں گے اور ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ پروڈکٹ فیچرز کیا کیا ہوتے ہیں آئیے اس کے اس لیے ہم چوتھے آئٹم کی طرف چلتے ہیں چوتھا آئٹم جو اس کے اندر پالیسی میٹرز میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ری پیمنٹ سور کے حوالے سے انکم کے حوالے سے انکم جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ فلفل کر رہا ہے یعنی کسٹمر کی انکم کہاں سے آ رہی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے جو سیلریڈ پرسن ہوتا ہے اس کے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں سے اس کی سیلری آ رہی ہے آپ کے پاس اس کا ڈاکومنٹری پروف ہونا چاہیے اور اس کے اندر آپ جو چیز ایک طرح سے اکاؤنٹ فار کریں گے جو کیلکولیشن میں لیں گے اس کی ظاہر ہے بیسک سیلری ہوگی اس کا ہاؤس الاؤنس ہوگا اس کا ٹرانسپورٹیشن الاؤنس ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دوسرے الاؤنسز ہوں گے اور اگر اس کا کوئی ریگولر بیسس پہ اس کو لائک جہاں کہا جاتا ہے بینکوں میں اور مختلف اداروں میں leave fair assistance L F A وہ بھی ریگولر ملتا ہے اس کو بھی آپ ایک طرح سے کمپیوٹ جب کرتے ہیں انکم اس میں شامل کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سیلریڈ پرسن کے کچھ اور آئٹمس بھی ایڈیشنل سورس آف انکم ہو سکتے ہیں لائک like, اگر اس نے کوئی ایک طرح سے کہیں رینٹل اس کے پاس آ رہا ہے یا اس نے کوئی انویسٹمنٹ کی گئی ہے اس کے ڈویڈنڈ یا ریٹرنز آ رہے ہیں تو یہ آپ فگر جو لیں گے پچھلے ایک سال کا ایوریج لے کے آپ اس کا نائنٹی پرسینٹ اماؤنٹ جو ہے اس کی انکم کے اندر انکلوڈ کر لیں گے جو آپ ایک طرح سے کمپیوٹ کر رہے ہیں سیلڈ پرسن کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں سیلف امپلائڈ بزنس مین کی یا سیلف امپلائڈ پروفیشنلز کی تو اس میں جو ہمیں ڈاکومنٹیشن ریکوائر ہوتی ہے یا جس طرح ہم اس کو ایک طرح سے بیس بناتے ہیں انکم کا وہ ان کی ایک طرح سے اسٹیٹمنٹس ایک سال کی ہوتی ہے بینک کی جس کے اندر آپ کو ٹرانزیکشن ملتی ہیں آپ کو کریڈٹس نظر آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ٹیکس ریٹرنز ہوتے ہیں جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی اس سال کے دوران کتنی اس کو انکم آئی اور اس نے کتنا ٹیکس پے کیا ایک یہ بھی ڈاکومنٹ اسٹیبلش کرتا ہے اس کے انکم لیول کو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جب ایک سرٹن اماؤنٹ سے زیادہ اگر لوننگ کا پروپوزل آیا ہے تو اس میں انڈیپینڈنٹ انکم ایسٹیمیشن کی ایجنسیز ہیں وہ باہر جا کر وہ کسٹمر کو وزٹ کر کے ڈاکومنٹری پروف لا کے یہ بتاتی ہیں کہ کس طرح یہ جو بینک ہے اس کو جو فائنینسنگ کرنی ہے تو اس کو کس طرح اس نے دیکھنا ہے اور اس کی انکم کو کس طرح کمپیوٹ کرنا ہے اس کے بعد جو پانچواں آئٹم ہے ہم اس میں ہم جاتے ہیں رسپانسبلٹیز کا اور ایک طرح سے رولز کا اس کے اندر جو اتھارٹیز رسپانسبلٹیز اور رول کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب ایک لون کا پرپوزل آتا ہے تو اس میں سیلز کی ایک ٹیم ہوتی ہے ایک پروسیسنگ ٹیم ہوتی ہے اور ایک کلیکشن کی ٹیم ہوتی ہے کہ یہ وہ ایریاز ہیں جو کسٹمر سے ڈائریکٹ انٹریکٹ کرتے ہیں ان کا تعلق اپروول پروسیس سے نہیں ہوتا یہ اپروول پروسیس سے بالکل انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور یہ کسی حد تک اپروول یا ریجیکشن کو انفلوئنس نہیں کر سکتے یہ بہت ضروری ہوتا ہے اور دیکھا گیا ہے بینکوں کے اندر تو بینکوں نے اس میں کلیئر کٹ ایک طرح سے اتھارٹیز لیول ڈیفائن کیے ہیں اتھارٹیز لیول کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ there is a credit committee credit committee میں ظاہر ہے ہیڈ آف ایک طرح سے جو کنزیومر فائنانس وہ ہوتا ہے کریڈٹ کمیٹی کے دوسرے ممبرز ہوتے ہیں اور وہ کریڈٹ کمیٹی الٹیمیٹلی فیصلہ کرتی ہے اور ظاہر ہے بعض دفعہ ایک کریڈٹ کمیٹی کا جب اماؤنٹ کم ہو تو کریڈٹ کمیٹی کا ایک ممبر انوالو ہوتا ہے اپروول پروسیس میں along with other branch officials یا اس کے بعد اگر اماؤنٹ بڑھ جاتا ہے تو دو کریڈٹ کمیٹی کے ایک طرح سے آفیشلس ممبر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد دیکھا گیا کہ اماؤنٹ بہت اگر زیادہ ہے تو پورا پھر پوری full fledge credit committee approval دیتی ہے تو یہ جو اتھارٹیز ہیں جو اپروول لیولز ہیں یہ بہت ضروری ہوتے ہیں اس لیے کہ اس کی وجہ سے یہ ڈٹرمن ہوتا ہے اور یہ انڈیپینڈنٹ فنکشن ہوتا ہے سیلز کے ساتھ اور پروسیسنگ والوں کے ساتھ تاکہ جو ڈیسیجن لیا جا سکے اسٹینڈ الون ڈیسیجن ہو تاکہ میرٹ کے اوپر ہو اور اس میں کسی قسم کا بینک کے پوائنٹ آف ویو سے بینک کے انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ایون کسٹمر کے انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اپروول کا پروسیس انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے اس کے بعد جو نیکسٹ آئٹم ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ جو آنے والے آئٹمس ہیں یہ اور پروسیجر کے اس میں جب ہم جائیں گے تو اوور لیپ کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو بریفلی اس کے ساتھ ڈسکس کریں تو یہ جو نیکسٹ آئٹم ہے پالیسی کا وہ ہوتا ہے ڈیلیکوینٹ ایڈوانسز کا ڈیلیکوینسی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ ایڈوانسز جو ایک طرح سے پاس ڈیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو اوور ڈیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کی ٹریٹمنٹ کس طرح کرنی ہے دیکھا گیا ہے کہ بینکوں کو اگین اس میں اپنے اپنے پروسیجر ہیں لیکن ان کی گائیڈ لائن اسٹیٹ بینک کی طرف سے آتی ہے کہ آپ نے اگر کوئی انسٹالمنٹس اوور ڈیو ہو رہی ہیں over thirty days over ninety days beyond ninety days تو اس کو ایک طرح سے بکٹ آپ نے بنانے ہیں اور آپ نے یہ دیکھنا ہے جس میں ہم ہارڈ کور کا کانسیپٹ کہتے ہیں مڈ رینج کا کانسیپٹ کہتے ہیں اور فرنٹ اینڈ کا کانسیپٹ کہتے ہیں تو یہ اب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ڈیولپمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کلیکشن کا بھی پروسیس انوالو ہو جاتا ہے الٹیمیٹلی جو بینک نے کلیکشن پروسیجر کو انٹروڈیوس کرنا ہے جو فالو اپ کرنا ہے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے تو وہ اس کے اندر آتی ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ آئٹم ہے وہ انشورنس کا ہے انشورنس کا ایلیمنٹ بہت اہم ہے مارگینج فائنینسنگ میں اس لیے کہ آپ نے انشورنس کرنی ہے پراپرٹی کی بھی اور لائف کی بھی انشورنس کرنی ہے یہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ ایڈیشنل یو نیور نو یہ حالات ایسے ہیں کہ insurance is in a way covering the risk for such certain eventualities even for the property or even for the individual تو انشورنس کا ایلیمنٹ بھی اس میں اہم ہوتا ہے اور اس کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ انشورنس جو ہے اس کا پراپرلی پریمیم پے ہونا چاہیے اور وہ جب آپ کسٹمر کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں تو وہ کسٹمر کے ساتھ اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس کا پریمیم آپ ان ایڈوانس پے کریں گے تاکہ یہ انشورنس کا کوریج اویلیبل ہو اور یہ نارملی لون اماؤنٹ سے 125 ٹوینٹی فائیو پرسینٹ آپ کہہ لیں کہ اس کا اماؤنٹ فکس کیا جاتا ہے اس کے بعد جو اس میں ری شیڈولنگ کا کانسیپٹ ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ کسٹمر کے پاس کچھ ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ بینک کو آ کے کہتا ہے کہ جی میرا آپ لون ری شیڈول کر دیں اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن چینج کر دیں تو اس کے لیے بھی ظاہر ہے کلیئر کٹ پالیسیز ہوتی ہیں کہ بینک نے کن کیسز میں ان ریکویسٹ کو کنسیڈر کرنا ہے اور ان کن کیسز میں نہیں کرنا اس کے ساتھ ساتھ پروویژنگ کا کانسیپٹ ہے کہ وہ لونز جو ڈیفالٹ میں چلے جاتے ہیں یا سلو موونگ ہو جاتے ہیں آپ نے اس کی پروویژنگ کس طرح کرنی ہے اس پروویژنگ میں اسٹیٹ بینک کے جو پروڈینشیل ریگولیشن ہے وہ بہت کلیئر ہیں اور آپ نے ایک طرح سے ان کو فالو کرنا ہے جس میں اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ سب اسٹینڈرڈ ڈاؤٹ فل اور لاس یہ تین کیٹیگریز ہیں اس کے حساب سے آپ نے پروویژنگ کرنی ہوتی ہے اس کے بعد اس میں ٹرمینیشن کا کانسیپٹ ہے ٹرمینیشن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر لون میچیور ہو گیا فلی ری پے ہو گیا تو وہ ایک طرح سے وہ لون ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے یا اس کے برعکس دو اور انسٹنسز uh, ہوتے ہیں جس میں لون ٹرمینیٹ ہوتا ہے ایک یہ ہے کہ کسٹمر آ کے کہتا ہے کہ جی میں اپنا لون پے آف کرنا چاہتا ہوں میں ختم کرنا چاہتا ہوں تو اس صورت میں اس کا پراپر پروسیجر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سرٹن پینلٹی چارجز ہوتے ہیں کہ جو پری میچیور ریٹائرمنٹ یا پری میچیور پیمنٹ پہ بینک چارج کرتے ہیں اور اس کے برعکس خدا خاصہ اگر کسٹمر کی ڈیتھ ہو گئی ہے تب بھی پھر یہ لون کا ایگریمنٹ ایک طرح سے ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے اور اس میں ایک بینک کا پروسیجر ہے کہ اس کے جو ورثہ ہیں اس کے حوالے سے بینک کے اماؤنٹ کی ریکوری کی جائے اور اس کو بھی ظاہر فالو کرنا پڑتا ہے اس کے بعد اس میں کمیشن کا ایلیمنٹ ہوتا ہے جو آپ کانٹریکٹ سٹاف کو ہائر کرتے ہیں اس کو آپ دیکھتے ہیں اس کو کمیشن وغیرہ کے یہ ایریا امپورٹنٹ ہے اور اس کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کو کلیئر کٹ ہونا چاہیے تاکہ غلط قسم کے انسینٹوس کانٹریکٹ سٹاف کو نہ جائیں اس کے بعد جو نیکسٹ آئٹم ہے وہ ہے ایکسٹرنل ایجنسیز کا ایکسٹرنل ایجنسیز میں state bank of Pakistan state bank کا جو آپ کا کریڈٹ انفارمیشن بیرو ہے اس کے اندر ڈیٹا چیک ہے یہ ساری چیزیں آتی ہیں اور یہ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے ویلویٹرز ہیں جو پراپرٹی ویلو کرتے ہیں اور اس کے بعد جو آپ کے لیگل ایڈوائزرز ہوتے ہیں آپ کے جو انکم ایسٹیمیٹ کرتے ہیں یہ وہ ایکسٹرنل ایجنسیز ہیں جن کے ساتھ بینک کا واسطہ پڑتا ہے ان چیزوں کو ظاہر ہے یہ ایکسٹرنل ایجنسیز کے ساتھ پراپر ایگریمنٹ ہوتے ہیں اس میں ان کی رولز ان کی رسپانسبلٹیز ڈیفائن ہوتی ہیں اور وہ جو بینک کو جو بھی ڈاکومنٹس پروڈیوس کرتے ہیں بینک کو چیز جا کے دیتے ہیں بینک ظاہر ہے اس کے اوپر ایک طرح سے رلائی کرتا ہے اور اس کے بیسس پہ کریڈٹ ڈسیزنس لیے جاتے ہیں تو یہ ایکسٹرنل ایجنسیز کا رول بھی بہت اہم ہے اور اس کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو مارکیٹ کے اندر جو ریپیوٹیڈ نیم ہیں جنہوں نے مختلف بینکوں کے ساتھ کام کیا گیا ہے اور اس میں مختلف پینلز بنے ہوتے ہیں بینکوں نے اپنے پینلز پہ ان لوگوں کو لے کے آتے ہیں جن کی پروفیشنل ریپوٹیشن ہوتی ہے اور جو اپنے کام کے اندر ایک طرح سے کام جو کرتے ہیں سیٹسفائی کرتے ہیں لوگوں کو تو ان سب چیزوں کو جو مد نظر رکھتے ہیں تو اس کے اندر اب پالیسی ہائی لائٹس میں کچھ اور آئٹمس ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اگلے لیکچر میں شیئر کریں گے اور اگلے لیکچر میں پھر ہم جو پروڈکٹ فیچرز کی بات کریں گے ایلیجبلٹی کرائیٹیریا کی بات کریں گے اور پھر پروسیجر کے حوالے سے کچھ بات کریں گے جو کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پروسیجرز بھی بہت واضح ہونے چاہیے اس لیے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہماری یہ کوشش ہوگی ٹل سچ ٹائم اللہ حافظ